صلی اللہ رسول کریم غرض یہ ہے کہ آدمی کو اللہ توفیق دے یہ آخر کو بنیاد بنا کر اپنی زندگی کا لایا عمل بنائے اور کرے بنیاد ہر ایک آدمی کو عمل کرتا ہے اس کا ارادہ کسی بنیاد پر ہوتا ہے کسی بنیاد پر اس کا ارادہ ہوتا ہے اس میں یہ بنیاد درست ہونی چاہیے یہ آخرت ہو جائے اللہ کی رضا ہو جائے آخرت ہو جائے اس کی بنیاد کو اس بنیاد پر زیادہ اٹھے اس میں عمل کرے اور عمان اعمال میں دنیا کے حالات بھی ہیں آخرت کے اعمال میں کم دنیا کا مانا یہ بھی آخرت کے اعمال میں سمجھ عام طور پر نہ سمجھ آدمی سمجھتے ہیں کہ دنیا ہے اور نماز وغیرہ تو دین ہے اور دکان مکان یہ دنیا ہے الگ دونوں دونوں دین ہیں ترتیب ہے اس کی مثلاً کسی آدمی کے حالات استرار کے ہیں بال بچے تربیت میں ہیں اس آدمی کے لیے نفل سے زیادہ حلال روزی کمانے کی فکر افضل ہے ماحول میں لگنے سے ضروری دن فرض بازی بات سن کے مقصد ہو گیا بس باقی جو ہے اس کا کیونکہ اس کے لیے اب ان فرائض کے بعد اہم فریض آ گیا طلب الحلال ہے فریض و تم بادل الفریض ہو گیا حلال لوگوں کی طلب کرنا فرائض کے بعد صاحب اہم کام ہو گئے کل تو کل کا ایک آدمی کا ٹریفون آیا جب جی، یہ آج کل سستی ہو گئی ہے بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے اور نماز میں سستی جاتی ہے کیا سستی جاتی ہے فرق پڑ سمجھ ہے میں نے کہا آپ میرے ساتھ بات نہ کریں گے اس سے میں بیٹھ یہ آپ بات نہیں کر کیا آپ کی سستی سب تک بڑھ گئی کیا آپ کو جو دو چار منٹ بہت ہو جائے پانچ منٹ پڑھنے پر لگتے ہیں اوپر چھا گئے تو وہ آپ نے تھر ڈال دی نہ سے شیطان کیا گیا تھر ڈال دیا گیا ہمارا جب رمضان ہوتا ہے تو تراوی سے آٹھ تراوی کے بعد بعد یار لوگ نکل جاتے ہیں باہر نکل کر راستے کے دروازے پر ایک گھنٹہ کھڑے بات نہیں کر رہے ہیں ہاں کوئی تھکاوٹ نہیں آزادی ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری زندگی کے اعمال کو اجر و کی بنیاد بنا کر سب کو دین قرار دیا ہے ہاں جی؟ کوئی دنیا کو دین کی نہیں کی ہوئی ہے سب کو دین قرار دیا ہوا ہے ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ اختیار کرو تمہارا دنیا میں لگنا بھی ہے وہ دین ہے وہ آخر کا عمل ہے اس کی بنیاد پر نے نیت رکھنا چاہیے طریقہ کار رکھنا چاہیے نیت ہو اللہ کی رضا کی آخر کی بنیاد پر اور سارا جو ہے وہ مصنون ہو کہ آدمی اس کو جو طریقہ کار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقرر کیا اس کے مطابق کر رہا ان دو باتوں میں آدمی کو غم فکر ہو کہ نیت میں فرق نہ آئے اور ترتیب میں فرق نہ ہے اس کے علاوہ زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کوئی چیز ملتی ہے نہیں ملتی ہے دنیا بنتی ہے نہیں بنتی ہے انسان جو پریشان ہوتا ہے تو اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہتے جیسے میں چاہتا ایسے ہی ہوا کرے جیسے میں چاہتا ایسے ہی ہوا کرے اس پر تو قادر فقط اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہے صحیح نہیں ہے جس کو کرنا چاہے ان کو کہے تو ہو وہ ہو جاتی ہے باقی ہر ایک آدمی کی چارج پوری ہوا کرے تو موقع نہیں کبھی چارج پوری ہوگی کبھی پوری نہیں ہوگی کبھی چارج پوری ہوگی اس میں بہتری ہوگی کبھی نہیں پوری ہونے بہتری ہوگی انسان کو اپنے مفادات کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کے بارے میں جو پروگرام ہے وہی کامیاب ہے انسان تک رہے اسے خیر بہت اچھا رول رہتا ہوں بعض تم ایک چیز کو ناگوار سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے اور بعض اگر تم ایک چیز کو چاہتے ہو وہ تمہارے لیے خرواب تمہارے لیے شر ہوتی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علم محیط علم کامل علم نظری کی بنیاد پر انسان کے لیے فیصلہ فرماتے قبول کے دعا کے بارے میں جو بات اگر مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ لکھی ہوئی ہے لکھا ہوا ہے کہ دعا نہ دعا قبول نہ ہونے کو کہتے ہیں کہ اس دعا پر اس دعا کو رد کر دیے واپس کر دیے قبول ہونے کو کہتے ہیں کہ اس میں سے تین چار ترتیبوں میں سے ترسیم نافذ ہو جائے یا تو اس کے دعا مانگی تھی وہ ہو جائے ایسے ہی قبول ہو جائے جیسے مانگی ایسا قبول تو نہیں جو چیز مانگی اس کے بارے میں قبول تو نہیں ہوئی ہے میں کہہ اس کی طرف کوئی بلا آ رہی تھی اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور یہ دعا آگے چڑھی اور اس بلا کے ساتھ مقابلے میں ہو گئی اب یہ قیامت تک مقابلہ جاری رہے گا اس کا اور آدمی جو ہے ایک آدمی سے یہ گاڑی جو ہے اس میں حادثہ اس کے لیے تیار ہوتے ہو یا اس کے گم ہونے کے لیے تیار ہوتے ہو ہاں؟ گم ہونے کے ہوئے سر ہم سارا ہمارا بچے یہ یعنی اللہ سے وہ بلا کے مقابلے میں آ گئے یا اس کے لیے کوئی دوسری چیز بہتر تھی اللہ نے ہوا تھا فرمائی دعا قبول ہوا تھا فرمائی یا کچھ بھی نہیں ہوا اس دعا کو قبول ہونے کے بعد اس کا آخرت کا سرمایہ بنا کر رکھ دیا گیا آخرت میں جب انسان کو کھا جائے گا یہ دعا نے مانگی اس پر جو اس کر دی یہ دعا نے مانگی اس پر اس بلا کو ٹال دیا یہ دعا تو نے مانگی اس کو تیرے لیے سرمایہ آخرت کیا گیا اور اس کے بدلے تو میرا یہ یجر ملے گی آدمی کہے گا خاص میری کوئی دعا قبول دو بات تین باتوں کے بارے میں آدمی آخر میں افسوس کرے گا ایز پر جو قبول جو دعائیں قبول ہوئی تھیں ان پر معاوضہ ان کو دنیا میں کچھ نہیں ملا تھا آخر معاوضہ مل رہا ہے تو آدمی کرے گا کوئی دعا قبول نہیں ایج جو تکالیف کا معاوضہ ملے گا تو آدمی افسوس کرے گا کاش میرا بدن مجھے پر اتنی تکلیفیں آئی ہوتی کہ میرا بدن کیسے اسے کاٹ کیوں جائے اور ایک دنیا کے وہ ساتھ جو بغیر ذکر ہوئے یہ آدمی دیکھے گا کہ وقت ایسا تھا جس میں کوئی رکاوٹ مجھے نہیں تھی اور پھر میں صرف زبان لاتے ہوئے اللہ کر کے فوائد حاصل کر سکتا تھا نے کیا کتنا بڑا نقصان ہوا کتنا بڑا نقصان ہوا ان تین باتوں پر آدمی کو افسوس ہوگا اس کی سو یہ جی اس لیے انسان کو جو پریشانی لاحق ہوتی ہے ساتھ جیسے میں چاہوں ویسے ہو میری ساری چاہت ہے پوری ہوا کر ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جو تقریبی جماعت کے امیر تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا فرمایا کہ ایک لڑکے کی شادی ہو گئی والدین نے شادی کر لی کوئی ایسے مفادات تھے کہ اس کے تحت شادی ضرور تھی اور لڑکا جو ہے وہ اس لڑکی مجھے پسند ہی نہیں حضرت اگر جی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر مشورے پر وہ کی کی شکایت خیالات ہو گئے ان کہا بچی سے کہیں کہ آپ اپنی خدمت کرتے رہے ہیں آپ کے ذمہ جو جو کام آ رہے ہیں وہ آپ کرتے ہیں اور باقی کوئی پریشانی سے کرنا اگر خان بیمار ہو گیا تو جو خدمت کی اور خدمت سے تو اس کو اس سے بات خاون کرنا کیا ہوا صرف رنگ و روغن یہ آدمی کے ساتھ الگ کے براد نہیں بنا کرتا بلکہ اس کے اخلاق اس کی خدمت یہ توازو یہ جی، چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں کہتے ہیں وہ میں نے کہا کہ اللہ کیا چند دنوں کے بعد اللہ تبارک کامیاب ہوں گے اب انسان کو کیا پتا ہے کہ جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پاک لایا گیا اس میں کتنی ان کو درست کرنے کے لیے آدمی کوشش کرے دعا کرے اور اس کے بعد درست ہو جائیں تو الحمد للہ نرست ہو جائیں تو الحمد آپ سمجھ جائے کہ آپ میرے بارے میں جو سب سے زیادہ محسن ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جلال کی ذات ہے جس کو فرمایا گیا ہے حدیث شریف سے مفہوم ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے سو ماؤں سے زیادہ محبت ہے ہاں جی؟ ستر ماؤں سے زیادہ محبت اب ماں کی محبت اولاد کے لیے کیسی ہوتی ہے کو سبر گنا کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بندے کے لیے ایسی محبت چاہیے آدمی وہ جھرنے میں گرایا جائے گا وہ آدمی تباہ برباد ہو جائے گا ان سارے احسانات کو ساری باتوں کو پیچھے ڈالتے ہوئے بس اپنی خواہش اپنی مرضی اپنی چاہت پر چل جاتا ہے اور بالکل بد لہذا ہو جائے اللہ جس طرح پیدا کیا جس نے روزی دی جس طرح اتنے خطرات بیماریاں خطرات مصیبتوں کے سیلاب بیماریوں کے سیلاب اس میں چلتے ہوئے صحیح سالوں ہم چل رہے ہیں چل پھر رہے ہیں کتنی زیادہ شکر گزاری کے حالات ہونے چاہیے مصنون دعا ہے کسی آدمی کو تکلیف دیکھو کیسے مصنون دعا پڑو گی جی؟ الحمد للہ آفانی مبتلا کا کہ مبتلا کا میں مبتلا کا بھی فض اللہ اللہ کا اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا نہیں کیا جس مصیبت میں شادی کو مبتلا کیا گیا اور مجھے کتنے انسانوں کے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت بخشی شکر اللہ کی یاد میں مبتلا نہیں کیا میں انسان کو مبتلا کیا ہوا یہ اگر مبتلا ہے تو میں بھی کر سکتا اللہ کا فضل فرمایا مبتلا نہیں اور کتنے کھانوں پر جو ہے پچھلے ادا فرمائی پہنے ہوئے لوگ نگے پاس پیر پھر رہے ہیں ہم کھانا کھائے ہوئے ہیں لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں ہم صحت ہیں لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں بات کا شکر ہے مصائب کا سیلاب بیماریوں کا سیلاب تکالیف کا سیلاب اس پہلے تو بارش پیدا فرمایا روزی دے رہا ہے صحیح سالم چلا رہا ہے آرام دہ سے چل رہے ہیں تو ہر چیز اللہ کا شکر ادا کرنے احسان ماننے کے لیے بندہ بند لا ہو جائے دنیا کو مکان بنانے مقصد اور ہمارے پیچھے ڈال دیں حضرت بالا خالد صاحب رحمۃ اللہ لکھی اس کو انہوں نے لکھا کہ حالات لوگوں کے حالات پر غور کرنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا ان کا خیال ہے کہ یہ جو امال ہیں ان میں کام امال کے بندے میں جھلک مل جائے گی جنت کے آخر میں ہو تو اس کے بدلے مل جائے گی باقی دنیا کے حالات جو ہے وہ تو مال و دولت مادی اختیار مادی سامانوں کے ساتھ ہی متعلق ان کے اصل ہونے سے درست ہوں گے کہتے ہیں اس بنیاد پر یہ کتاب لکھی میں نے اور آئے و حادیث کو جمع کیا جس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ دنیا کے حالات جو اللہ تبارک صلاح اعمال کی وجہ سے استعمال کرتا ہے دنیا کے حالات جو بنتے بگڑتے ہیں اس کی بنیادی حقیقت ہے جو حقیقی بنیاد وہ امال ہوتے ہیں اور ظاہری بنیادی اسباب ہوتے ہیں جس کی جس کے سے وہ ضائع ہوتے ہیں ہر عمل کے اسباب حقیقی ہیں اور اسباب ظاہری ہی ہیں دنیا کے ساتھ اسباب ظاہری بیان کرتے ہیں ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اس میں ایک تو ہم جب اسکول کو جاتے تھے تو گاؤں کے بڑے بوڑھے ہمیں راستے میں روکتے تھے اور ہم سے پوچھتے تھے کہ یہ سائنس کی باتیں تم پڑھتے ہو تم کیا پڑھتے کہتے کافر ہو جائیں گے ہاں جی؟ دلی سے گزر کے پوچھتے اچھا تو آیا دا باران خدائی کی خدا باران سے نہ دے سمندر بخارات ہونا چاہیے تو ہم نے جغرافیہ پڑھا اور سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں وہ بادل بنتے ہیں اس سے بارش برستی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ بخارات ہے وہ بارش کے تو کافی کیا بات ہے کبھی اس میں ایک یہ بات تھی کہ زلزلے کے اسباب کیا ہے زلزلے کے اسباب جو راستے میں تھا کہ زمین کسی جگہ سے خالی ہو جاتی ہے کسی جگہ سے گیا تو بیٹھ جاتی ہے اس باقی ہے اس کا اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو زلزلے آتے ہیں تو وہ مجھے سارے یاد تھے ہمارا دوسرا سوچ کا نکل میری کڑی ہاں جی واضح مادہ سے نکل کھڑی عام کاری ہم نے کتنا اچھا آدمی ہے کتنی ضرورت کی اس نے صحیح بات لکھی ہے ہم کتنے کمزور ہیں ہم نے سائنسی باتیں لکھی تو وہ اسباب ظاہری ظاہر ہی ہیں ضرور یعنی اسباب ظاہری سے ہوتا ہے بنیاد اسباب حقیقی ہوتے ہیں اسباب حقیقی اسباب مان بھی ہیں ضبط وہ بنیاد ہوتے ہیں فیصلہ نافذ طور پر ہوا ہے ظاہر اس طریقے پر کیونکہ ظاہر ہونے کے لیے سبب ورنہ بنیاد عمل بنیاد جو ہے وہ عمل دنیا داروں کا دنیا والوں کی ترتیب ہے اسباب ظاہری کو درست کرنا امیال ہے مزاجوں کی ترتیب ہے اسباب روحانی کو درست کرنا ہمارے صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اسباب بیکار نہیں اسباب پہ سے مدار نہیں اسباب بیکار نہیں باپ تو پہ مدار نہیں مدار تو امر الہی پر ہے جہاں سے حکم نافذ ہوتا ہے ظاہر اسباب سے ہوتا ہے اسباب کو اسباب سمجھیں ارباب نہ سمجھیں اسباب کو اسباب سمجھیں ارباب نہ سمجھیں اسباب کو اسباب سمجھنا کیا ہے ارباب سمجھنا کیا ہے اسباب کو صحیح صحیح طریقے سے حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی حاصل کرنا یہ تو اسباب ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر حاصل کرنا یہ ارباب آپ گویا آپ نے اس کو رب بنا دیا اب وہ سبب نہ رہا اب آپ نے سورب بنا دیا کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں یوں کرو اور آپ کہتے ہیں یوں کرنے سے سبر ٹوٹتا ہے یوں کرنے سے سب حاصل ہوتا ہے سبب کو حکم جب ٹوٹ گیا سبب لے لیا گیا تو یہی جو سبب تھا وہ رب ہو گیا اسباب کو اس سمجھیں اسباب کو ارباب نہ بنائے اسباب کو اس سمجھنا ارباب سمجھنا کیسا ہے کہ اسباب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی ناخل کرنا مل رہے ہیں تو الحمد للہ نہیں مل رہے ہیں تو الحمد للہ اور جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر سوال کرنا یہ تو ارباب ہو گیا تو خطا ہے ایک بار اہل کفر کی دنیا داروں کی زندگی تو بنے گی آپ اگر دن کا دم بھرتے ہیں تو اس پر نہیں بنے گی یہ ہمارا مرد کا سفر تھا تو اس نے ایک آدمی جی، آگرہ بیٹھا اس نے کہا جی کہ مالی مشکلات ہیں تکالیف ہیں قرضے ہو گئے کاروبار ٹوٹ گیا اور یہ بھی پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھتا ہوں اس کے رات بیان کرنے لگا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے میں سود کام کر رہا میں نے کہا آپ نے سودی قرضہ تو نہیں یہ سود ہم نہیں کرتے ہیں سودی قرضہ تو نہیں لیا ہوا ہے دو تین بار دوست بار کو موڑا لیکن نہیں آ رہا تو میں نے کہا کہ جی، اب یہ ہے کہ مسئلے کے حل ہونے کے لیے یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں اسی پر اللہ کرنا ہے جب کرے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا تو پھینکا تو نہیں ہے کب کرے گا اللہ تبارک اللہ علم غیب کو ہم معلوم کریں بتائیں جب کرے گا خیر جس وقت آخر اس نے وہ ہمارے علاقے کے ہمارے علاقے کی جو ہے ان کو زبان میں کہتے تھل بیا نے آخر بولا جو آپ آپ پختو کیسے ہاں جا جی؟ ہاں سکتے جی؟ آخر اکراری آخری اقراری سے اقراری سو تو اس نے کہا جی کس طرح وہ کی بینک میں ملازمت کی اس میں نقصان ہو گیا تھا اس کے لیے قرضہ لیا تھا اب نے جڑی ترقی میں صاحب اس کو جو ہے تو تھپڑ مار کے بات سمجھانی چاہیے ایسے نہیں میں کہا آپ کی طرف آپ ایک طریقے سے آپ کی ترتیب کامیاب ہو سکتی ہے آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں سود یا کافر کا کامیاب آتا ہے یا بے نوازی کا کامیاب آتا ہے ہم آپ اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دامن کو پکڑ کر کھینچتے ہیں اور رحمت چاہتی ہے کہ زحمت آپ سے دور ہو اور زحمت جو ہے وہ تو آپ سود ہے اس کی ہوگی ٹھکائی پٹائی ہوگی اس کے بعد زحمت دور ہوگی وہ جو بعد آدمی سنی بس مزید بغیر سود میں جھگڑے ہوئے آدمیوں کے بارے میں دو باتیں کامیاب ہوتی ہیں ایک تو استغفار کا پڑھنا اس کا اثر فائدہ بناتا ہے اور ایک جو ہے تو آتا ہے جو فضائی پتہ شیخ مولانا رخری صاحب رحمۃ اللہ لکھی ہے اس میں وہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حج کے لیے گیا اور ساتھ میرے والد صاحب تھے راستے سے میں ان کی موت ہو گئی میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بدل گیا چہرہ کیسا ہو گیا جی؟ چہرہ سیاہ ہو گیا یعنی اور کیا بدن پھول گیا چہرہ سیاہ ہو گیا اور میں اس پر کپڑا ڈال کر غمگین بیٹھ گیا کہ یار لائق مسافری ایجین کا حال ہو گیا اب ہم کیا کریں گے کہتے بادل آئے بادلوں میں سے چھٹی ظاہر ہوئی اور انہوں نے آ کر گئے تو اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کا حال کو اللہ درست کر دیا میں نے پوچھا کہ آپ کون اس نے کہا میں تمہارے میں تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی یعنی شکر گزاری ہوئی کہ اللہ نے فضل فرمایا صدقہ اور آپ کو سلا فراز فرمایا کہ یہ آدمی ضرور اس کی کثرت سے کرتا وہ اندازہ ہوا کہ کثرت سے ضرور چیز نے اس حال کے پہنچے ہوئے والے والے کو بھی سارا دے دیا ان کے بارے میں دو باتیں کامیاب آتی ہیں سفار کی کثرت اور ضروری چیز کی کثرت وہ جو اس تباہی میں چل رہے ہیں اس سے نکلنے کے حالات اس میں کچھ سارا بچاؤ کے بن جاتے ہیں اس سے میرے بھائی زندگی پر آدمی غور کیا کرے جہاں جہاں کسور ہوں ہو سلسلے میں ایک عورت بیت ہوئی دو تین بچے بیت میں چلنے کے بعد ہماری خانوی ترتیب تو عجیب ترتیب ہے صرف ذکر ساری تفصیل ساری تصویر صرف ذکر اذکار نہیں ذکر اذکار کے دورانی سے گزار کر ہماری آدمی کو کام لگے پوری زندگی معاملات معاشرت یعنی ساری باتوں کو دیکھتے ہیں ساری باتوں کے بارے میں آدمی کو تفصیلی تو میں جو یہ رواجی حقوق اور جو مردوں کے ہدایات ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں ساری اس کے سامنے سے گزری تو اس نے کہا کہ اس نے خط لکھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں خاؤں سے طلاق لے کر کسی مفت سے شادی کروں یاد ہے تمہارا بڑا کرنا چلنے کا گھر ہی جڑنے کے علاقوں میں نے کہا مسئلہ یہ کہ پیر ہوں مفتی ہوں افسر ہوں ہاں جی، اور غریب ہوں امیر ہوں خواہ سارے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں <laughs> سارے ایک طرح کے ہوتے ہیں اس طرح بی بی ہو پی ایچ ڈی ہو ہاں جی، اور پروفیسر ہو یعنی وہ ہمارے تو جو جن میں ساتھیوں سے نفسیات پڑی ہوئی اور تو شادیاں کی ہیں سب سے زیادہ پریشان وہ ہوتے ہیں ہاں جی۔ سب سے ہشیار وہ ہوتے ہیں کیسے کو کیونکہ ساری نفسیاتی بیماریاں ہم نے نکالتی ہیں ہاں جی۔ اس طرح کہ آپ اس بات کا غب نہ کریں کہ خام سارے ایسے ایک طرح کی ہوتے ہیں خواہ مفتی ہو خواہ پیر ہو ہاں جی خواہ افسر ہو خواہ غریب ہاں جی۔ آپس میں سمجھتی سارے ایک ہی ہوتے ہیں اور جب نکاح کا بجن آپ لوگوں کو ہو گیا آپ کے بال بچے ہو گئے اب اس کے اس میں شریعت نے شرائط رکھی ہیں اس کے خوب میں نہیں شرائط رکھی ہیں اور سمجھکاری ہو جائے تو صاحب اللہ کا پتہ لگ کریں کہ اب آپ کا حق بن گیا یہ اتنی بد زبان ہے کہ اس نے آپ کے حالات تلخ کر دیے اس وقت صبر کر لیں آپ کو بہت اجراء ہوگا لیکن وقت گزران نہیں اور حالات ہیں تو پھر آپ علاج لاجی گے اب اللہ عمد اللہ یعنی وہ حلال امر جو اللہ کے ہاں نا پسندیدہ ہے مقبول ہے وہ سلاخ ہے آدمی طلاق دیتا ہے تو اللہ کا کام ہوتا ہے اور معاشرے میں بہت بڑی خرابی آتی ہے اس چیز کو اب ایسے تلخ حالات ہو گئے کہ گزران نہ ہو سکا تو اٹھانے کا طریقہ بھی نہیں ہے قتل کر دیتا ہے آدمی اور طلاق نہیں دیتا ڈاکٹر صاحب اس نے جو گاؤں والا تھا اہلیہ سے جان چھڑانے کی اسے تین چار اس پر واردات اس کرائی کو قتل کرانے کی آخر خود لے جا کر اس کو لے رہتے ہیں اور روتا ہو گیا یہ گاڑی کا حادثہ ہو گیا اس زمانے میں پانچ ہزار کی بکنگ والی ملتی تھی وہ بک کر کے گیا ہے اس پانچ ہزار اس کا خرچہ ہو گیا اور ہزار دفن کا خرچہ ہو گیا سٹھ ہزار میں کام بن رہا کہا کہ بس گاڑی جو ہے گر گئی نہر میں اور ڈرائیور اور میں بچ گئے اور وہ ڈوب گئی فیصلے کی بات نہیں ہے چند باتیں معاشرت کے بارے میں ایسی ہیں جو کہ قطر غیر اسلامی ہیں اور وہ غیر اسلامی دن میں بھی ہیں مفتیوں میں علماء ہیں جن کے بہت زیادہ آگے لکھ رہے لوگوں میں وہ اسلامی نہیں ہیں اللہ کا یا اب میرا نباہ جو ہے ذہن کے ساتھ نہیں ہو رہا یہ آپ کی پھوکیزات بہن بہن تھی فوکیزاد ہاں جی؟ بہن قریشی اور قریشی اور آشمی خاندان کے سب سے زیادہ آزاد اللہ خاندان آشمیوں کا تھا اور وہ آپ نے اپنے جو ہے غلام کو نکال کر کے دے دی تھی جیداد کے غلام سے نباہ نہیں ہوا ان نے آ کر کھانے کے آپ سے میرا میں نہیں ہوا آپ نے راجہ کیا کہ اب کی طلاق ہونی چاہیے یعنی طلاق ہونے کے بعد اب جو ہے کوئی اس کا آپ نے کرایا ہوا تھا آپ خاندان چورو اب اس کا ازالہ یہ ہے کہ اس کا دوسرے نکاح کا بھی بچ کیا گیا ازالہ سب سے بہتر یہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ خود نکاح کروں گا اور کروں لوگ کہیں گے میں بولا بیٹھا ہے تو آج تو نازل ہوگی اور اماں کا زیادہ میں کروں گا پہلے حضرت کا دو میں نہ ہوتا رہا کہاں نام اللہ مقبولہ آگے کس طرح سے پڑھیں گے ماں کا نگم فرض اللہ ہاں، کیا کہ آپ وہ اللہ حب ان تخت وہ اسی میں ہاں، اللہ تعالیٰ کو نافذ کرنا چاہتا ہے اور آپ اس نکاح سے جو ہے تو لوگوں سے ڈرتے ہیں ڈرنا تو اللہ سے چاہیے لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہوں بھائی بیٹے کا منگولے بیٹے کا جو حقوق ہے اس کی بیٹے کی طرح نہیں ہے نہیں ہے اس بات کو توڑنے کے لیے اس نکاح کو آپ کریں اس لیے جب آپ سے میں آپ سے مقابلہ ہوتا تھا تو ہر ایک اپنے فضائل بیان کرتی تھی تو وہ کہتی تھیں کہ آپ لوگوں کا نکاح جو ہے وہ تو زمین پر ہوا ہے اور میرا نکاح جو آسمان پر ہوا ہے آئے تو ذریعے میرا نکالنا نافذ ہوا ہوا بات کیا کر رہے تھے آج کا ہے وہ اس کو ہے یا اللہ آپ سلسلے میں بحث نکال کے فائدہ وہ خامد کہ سلسلے میں بات بحث یہ کرنا نہ ہوا آئیں گھر ہی اجڑ گیا گھر ہی اجڑ وہ سب سب کا ایسی حال ہوتا ہے لہذا نئے نئے تجربے کرنے کے بجائے ہاں جی، پرانا تجربے کو ہی ہے بحال رکھیں اسی تجربے کو بحال رکھیں اس میں اللہ تعالیٰ خیر فلاق سلاح کی صورت پیدا فرمات جان کے اللہ کسان سے اللہ پاک نے صورت سچ بات ہے میرے بھائی سلسلہ جو ہے وہ صرف صرف ہے وہ ذکر اذکار نہیں ہے کہ ہم آپ کو ڈال دیں ذکر اذکار میں آپ پر دقت آ رہی ہو گئی آپ کو دل میں لگ گیا آپ کے بال کھڑے ہو گئے آپ رنگ ہونا شروع ہو گیا آپ کا عمل اس کا قتل عمل نہیں ہوتا جب تک اس کی پوری زندگی درست نہ ہو یہ ہمارے دن میں فرائض فرائض میں سے فرائض ایک بات ہے ایک بات پر بڑا افسوس ہوتا ہے یہ مردوں عورتوں کو جتنے سے جتنے بیٹھ ان کو میں کہتا رہتا ہوں کہ ساری دنیا میں اخلاق برتو برتو گئے نرمی خوش اخلاقی آپ کو پورا کرنا ہے گھر میں نہیں کرتے اس بات اور ہاں جی۔ گھر والی کے ساتھ بال بچوں کے ساتھ اور ایسا اور کئی ہیں سب جگہ پر احترام احترام سب کی خدمت کریں گے بس بدلا نہ لینا خاون سے لینا بدلا سے لینا وہ ساری خوش کی اس جگہ نہیں ہوتی حالانکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ضرورت اس جگہ پر ہے سب سے زیادہ جو سواب ہے یہ میں عموماً کہا کرتا ہوں نا یہ سب سے زیادہ کس خرچے کا سواب ہے جہاز والے کا ہے مدرسے میں چلنے دینے والے کا ہے حج والے کا ہے سب سے زیادہ جو سواب اس نقطے کا ہے جو آدمی اپنے بال بچوں کو دیتا ہے ضرورت کا کھانا پینا ان کی ضرورت کا کپڑا ان کی ضرورت کا مکان اس کا جو خرچہ ہوتا ہے سب سے زیادہ جو سواب عمل نامے میں نے اس جہاد سے بھی بڑا لوگ جہاد میں خرچہ ختم اس سے بڑا اور ایسے ہی اخلاق برتنا اس کی سب سے زیادہ ضرورت اپنے گھر کے اندر ہے ہاں؟ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی تھوڑی دیر کی خاموشی بہت بڑی بڑی مشکلات کا خاتمہ کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کی خاموشیاں نہیں برتتے ہیں اور عظیم مشکلات کو لیے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں پھر خرچے بس کے بھی اور ہوتے ہیں بھی ہو رہی ہیں مشکلیں پڑے ہوئے ہیں تھوڑی دیر خاموشی ہم کرتے ہیں تو آسانی ہوتی کوئی بات آپ پوچھیں کوئی بات نہیں وہ اگر جو اہل ویال کے لیے کچھ نہ چھوڑنا ان کے ساتھ سارا بھی دے دینا یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے اہل ویال ہیں ہاں جی؟ اور میں آج اپنی ذات سے قربانی کر سکتا ہے اس قربانی کو اپنے بال بچوں پر لاگو نہیں کر سکتا ہاں یہ کہ وہ اس کے ساتھی ہیں تو ایک واقعہ لکھا ہوا ہے نا کہ حضرت یہ بزرگوں کاندہ والے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے مظفر حسین صاحب کا نلوی رحمۃ اللہ یہ ہندوستان میں جو بڑے بڑے مراکز گزرے ہیں نا دینی جس میں سے انہوں نے بہت عظیم لوگ پیدا کیے ہیں دہلی میں شاہ اللہ رحمۃ اللہ کے خاندان نے اور خانہ بون میں گئے تھے فاروقیوں کا خاندان نے عظیم اللہ ماضر مسیح رحمۃ اللہ علیہ خانی رحمۃ اللہ علیہ فاروقی ہیں اور تیسرا جو ہے تو لکھنؤ کے خاندان ہے جس میں سے کہ یہ سادات سید رحمۃ اللہ علیہ مولانا نزیز رحمۃ اللہ علیہ اور کاملہ جو ہے یہ صدیقی یوگ کا علاقہ ہے کاملہ جس میں مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ مفتی علیہ بخش کا گئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مولانا مظفر حسین صاحب کا مل گئی وہ کہتے میں ایک علاقے میں گیا وہاں میری رات آ گئی اور مغرب سے نماز لوگ پڑھ کر رخصت ہو گئے تو میں بیٹھا ہوا تھا بس اللہ والے آدمی کیا کس طرح سوال کرنا کوئی کھانے کو مل گیا نہیں کرنا میں ایک ایک آدمی آخر نماز پڑھ کے چلا گیا وہ جا کر تین روٹیاں میرے لیے لے آیا روٹی میں نے کھا لی اس سے جو مجھے بات نموارات محسوس ہوئے اور جو عبادت والے جھڑپ کی یا دوسرے دن میں رہ گیا دوسرے سال میں پھر دیکھا تو اس نے دو روٹیاں لے کر آ گیا پھر اس پھر ادھر ہمارا آپ سے تیسرے دن پھر پھر چلا دن ایک روٹی آدمی لے کر آیا تو کچھ نے کہا جی اگر تھا برس یہ ہے کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں جن کی مزدوری سے تین روٹیاں ہوتی تھیں تو ایک روٹی جو میری تھی ایک گھر والی کی تھی ایک بچوں کی تھی میں جب آپ کے لیے روٹی لانے کا میں نے کہہ رہا اللہ والے مسجد میں روٹی لے جا رہا ہوں گھر والے نے اپنی دے دی بچوں نے بھی دے دن جب میں لانے لگا تو بچوں نے نہیں دی تھی گھر والی ان میں اپنی لے کر آ گیا آج تیسرے دن جو ہے گھر والی بھی نہیں دے سکی ہے تو میں اپنی روٹی لے کر آئے میں مزدور آدمی ہوں پھر میں کل مزدوری پر اس حالت میں نہیں جا سکوں گا پھر مجھے پتا چلا کہ ایک اللہ تھی اتنی پاک حلال ہو گئی تھی اس لیے ساتھ آ رہے ہیں بچے بھی ایسے سر میں کام بھی دیتے ہیں یہ جو سورہ دہر کا واقعہ آیا ہوا ہے کہ تام اعلیٰ خود مسکین ہوں یتیم ہوں وسیرہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو اور قیدی کو تو یہ ایک دن کھانا پکایا ہے تو اس میں کھانے کے وقت آواز دی ہے اور میں کہہ دوں تو میں اس کو کھا کر اس کو دے دوں دوسرے دن جو ہے تو پھر میں مسکین کو دوسرے دن یتیم کو دوسرے دن قیدی کو دے دوں اور گھر والے بھوکے رہے اور اس حال میں کہ گھر میں تو تندرستی پا کر تھا تھا تلی اور ضلع گئے اور یہودی سے مزدوری پر اون کاٹنے کے لیے لائے اور سارا دن کاٹ کر اس کی جو مزدوری ہوئی تھی اس پر جو خرید کر اس کو پیس کر اور فاضر اللہ کھانا توڑوں کی پکائی تو قربانی صدر ویسے گھر والے بھی ایسے ہوں خاندان والے کو وہ کریں ورنہ خاندان والوں کو قربانی میں ڈالنا تو قربانی آدمی اپنے آپ کو ڈال سکتا ہے دوسروں کو نہیں ڈال نہ اپنے آپ کو ڈال سکتا متعلقین کو نہیں ڈال سکتا تربیت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ضرور بھی ہوتا ہے کہ اپنے مریضوں کو ایسا طریقے سے چلائیں تو اس میں حرج کے بغیر منظر طے ہو جائے ساری تکلیف ہوں ہو ہوں صاحب ہمارے سلسلے میں ہمارے بیت تھے نا ہمارے پیر بھائی نے ان کے ذمہ اپنے سلسلے کا کام لگایا اتنا کام لگا دیا کہ ان کے بس میں باہر ہو تو جو کہا کرتا ہے کہ مریض سے اتنی خدمت لی جائے جو اس کے بس میں ہو تو واقعی بس سے زیادہ لی جائے تو آدمی کام کرنے سے نہیں کرتا کام سے بھاگ جاتا ہے میں تو کام کر رہا ہے تو کام لگا دیا سارا سارے گھر کا سامان چندے میں لے آیا آپ نے قبول فرمایا اور دوسری صحابی ایک سونے کا ڈلہ لے کر آیا اس کو غصے میں آپ نے اٹھا کر اتنا دور پھینکا کسی کو لگ جاتا اس کو زخم ہو جاتا تمہارے بعد لوگوں کے پاس جو ہوتا ہے اس کو سرکا کر لیتے ہیں پھر بعد میں انڈی کو برداشت نہیں کر سکتے شروع دور میں بال لوگ چلتے تھے نا بال بچوں کو تکلیف میں ابتلا کر لیتے تھے حسین صاحب اس کے بارے میں پھر ہندوستان والے رات میں باقاعدہ ہدایات بھیجی یہ چلانے کا طریقہ نہیں ہے اور اپنی مرضی سے اگر چڑھ کر آدمی نقصان اس نے اٹھایا تو اس کی اپنی مرضی ہے لیکن مشورہ کرنا چاہیے اور مشورہ جب مشورہ کرے آدمی تو مشورے میں آپ اس کو ایسے نہ چلائیں کہ اس کو اس کے برداشت سے ہی باہر ہو جائے مجھے یاد ہے ایک دفعہ لاہور میں اجتماع ہو رہا تھا مولانا پرانے صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں گے ہم چلے گئے ان کی زیارت کے لیے اور اس طرح ہوا کہ وہاں ایک بیان ہوا کہ ہمارا ایک ہم جمع تھا لالا یوز وہ نیا نیا لگا ہوا تھا اس نے جو ایسا بیان سنا زوردار تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری ساری زندگی وقت پھر میری طرف دیکھتا ہے کہ یہ تو پہلا آدمی ہمارا میر کیا اور یہ کھڑا ہو کر یہ دکھائے گا نام لکھائے گا اپنا کافی زیادہ سے دیکھا میں نے نام نہیں لکھا زندگی وقت نہیں کہا غصے میں آیا میرے پاس میں کہا کہ پھر اس بدبودار دنیا کی طرف جا رہا ہے زندگی نہیں وقف کرتا ہے یا اللہ میں کیا کروں میں خاموش میں ہو گیا بارہ ناراض ہو کر اس نے بستر اٹھایا چلا گیا زندگی گزارنے کے لیے جا رہا ہے جب رہے وہاں تو ہمارے ایک پیرا والے یہاں پر ہوتے تھے آج تاجو سے میں نے کہا کہ اللہ جی ہمارا کلسلو ہے وہ زندگی گزارنے کے جا رہا ہے پھر وہاں بزرگوں کو بتا دوں تو ہمارے آج صاحب جو ہے آپ کو یاد ہے اجتاج جی وہ آدمی اللہ لوگ سے ہوتے تھے نا اسے کہا جلدی جلدی اس کو بستر دے گا جلدی بھائی جو جب وہاں چلا گیا تو وہاں کسی آدمی والے آدمی کا ہاتھ چڑھا وہ نئے ایک دفعہ ہمارا ایک طالب علم گم ہو گیا تھا ان جا زندگی وقف کر دی اور کسی کو بتایا بھی نہیں تو پھر وہاں سے وہ باقی زندگی گزارنے کے یہاں مرکز میں آ گیا اس کی والدہ صاحب نے شکایت کی ڈاکٹر انور صاحب کو ڈاکٹر انور صاحب کو ڈھونڈنے لگے ایک دن گئے وہ مرکز کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے کوئی بٹن کمیز کا نہیں ہے ڈنڈا لیے ہوئے پگڑی باندھے پر بیٹھا ہوا ہے وہاں سے پکڑ کے لائے گا وہ دوبارہ داخل کیا دوسرے سال کے طالب علم خیر وہ ہمارے لالا جی جب مشورہ ہو گیا بزرگوں سے کہا ماشاء اللہ آپ نے بڑی قربانی کی ہے بہت اچھی بات ہے آپ آج جب وقت رہ جاتا ہے تو اس کی تشکیل ہوا کرتی ہے کہا ہاں، بالکل تشکیل ہوا کر ہم نے آپ کی تشکیل خیبر میڈیکل کالج میں کر دی ہاں جی؟ آپ ہر روز صبح جو ہے دعوت دینے کے لیے سے کالج جایا کریں گے وہاں اپنی کلاسیں لکھیں گے سبق پڑھیں گے لکھیں گے کتاب ساری چیزوں کاپی ساری لکھا کر جو وقت آپ کے پاس باغ بچتا رہے گا اس میں آپ دعوت دیتے ہیں پھر وہاں سے آپ کو آئیں گے دعوت دینے کے لیے سے یہاں کا جو آرام کھانا کریا سب وغیرہ کراج کر کے نماز پڑھی اس پڑھی جو وقت کا اس میں دعوت دیتے رہیں گے اور فیصلہ کریں گے تو چند دنوں کے بعد گئے تو آ گیا ہم لالا سب آ گئے آ کر مجھ سے ملا تو کہتے پھر اس کو پتہ چلا کہ پتے یہ جو نہیں اٹھا تھا اس کی کوئی بات نہیں اس لیے کہتے آدمی کو مچھر سے چلنا چاہیے تو اس کو ہر ایک سے بچے گا شروع میں ہم لوگ اگلے آدمی کی شادی نہیں ہوئی وہ عمر نوجوانی کی ہوتا جو بڑا جوش ہوتا ہے میں بہت جوش سے کرتا تھا اور لوگ کرو کیا جانا ایک آدمی کی میرے ساتھ تشکیل ہوئی تشکیل کرنے کے بعد گیا آدمی باون نگر کا تھا وہ کافی عرصے کے بعد میں گیا کچھ چھ مہینے کے بعد قریب گیا تو ایک آدمی ڈھونڈ ہے لوگوں کیسے دیکھ رہا ہے ایسے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دو آدمی ڈھونڈ ہیں لوگوں کو تو میرے پاس آیا تو کہتے ہیں یہ ہے خیر جی، کیا بات ہوئی ہے یہ ہے جی کیا بات ہے کہا اس نے کہا جی وہ ہمارا بھائی آپ کے ساتھ جماعت میں چلا تھا آپ سے واپس جا کر وہ تو پاگل ہو گیا اور وہ وہاں پر اس کے علاج مان لے کر وہ کہہ رہے تھے کہ جن جن لوگوں کے ہاتھوں سے ہوئے انہیں کے ہاتھوں میں ٹھیک ہوگا اس لیے میں اس کو لے کر آیا ہوں پھر ڈھونڈ رہے تھے آپ کو آپ ملے خیر میں نے کہا کیا کیا ہوا جی بس ادار کیا ہوا اس نے کہا کہ جی، وہ جو آپ نے کہا تھا کہ گناہوں کی معافی ضروری ہے میں جو آپ واپس چلا گیا تو پھر تو میں نے گناہوں کی معافی کا میں نے کام شروع کیا گناہوں کی معافی کا میں نے کام شروع کیا اس طرح کہ ساری رات میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا تھا آج میرے کو دیہاتی آدمی تھا کہ اس کو لگا بھی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا ہے کیا دن کرنے کرنی سارا دن تو میں ساری رات تو میں ہوتا تھا اللہ کے حضور کھڑا ہوتا تھا سارا دن بزرگوں کو میرا رات جھاڑو دیتا تھا ہاں؟ اور بس پھر یہ اس طرح کا ہو گیا ساری باتیں بڑا سال مجھے لگن تھے وہ بھی کر رکنا میں لے کر آیا میں نے اللہ والوں کے سامنے بیٹھ کر تو جو لگنے سے آدمی کو فائدہ ہو جاتا ہے انہوں نے فرمایا کہ برفار آپ ایک پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں گے جانے کے بعد ایک آپ ضرور سے بھی پڑھ جاتے کریں باقی اپنے کام وام کریں گے جو آپ کے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہاں ڈاکانے میں ایک اس ماسٹر صاحب ان کا ایک بیٹا تھا بڑا اچھا لڑکا تھا وہ ہمارے ساتھ گچ پر شروع کر دیے اس کو میں گچ میں لے گیا تو اس میں نے کہا آپ اس جو بات شروع کی بڑی سی بات کر رہا ہے مجھے بڑا پسند آ رہا ہے اور بار بار سسو رہی ہو رہی ہوں گج اور بیان جو میں نے کیا بیان کے بعد یوں گھر پر گیا میں اس جا کے گھر میں کھڑا ہوا ہوا ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے تھے اور سب جان شروع کر دیا وہاں گھر پر وہ کہتے کیا بات ہو چھوڑو اس باتوں کو میری بات کو یہ فرما رہے جی۔ اس گواہ کھڑا کر دی اور سواس آدمی کوڑ گیا تھوڑی دیر کی سے گھر والے اس کو لے کر آتے ہیں کیا تو آپ کے پاس سے گیا تو یہ آلو ہے فکر نہ خیر ہو جائے گی وہ دیا جی میں تھوڑی دیر سے میں نے کھلایا تو اس کی شادی خانہ بازی کے ستے آگے کیے <laughs> تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے کوائے بچی ہے بال ہو گئے بال ہو گئے سے خیر ہو گئے تو ایک دفعہ ہمارے عزیز بڑے حضرت صاحب تو بڑے وہ ایک ایک بات میں نقطہ نکال کے لطیفے بنا لیتے تھے بڑے اس میں حکمت کی باتیں کہ حضرت خیز ہونا چاہیے خیز ہونا چاہیے فیوز نہیں ہونا چاہیے <laughs> خیر تو وہ نہیں چیز گیا آدمی اس لیے جلد بازی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ شہر والا ایک مریض ہمارے ہیں دو تین مہینے کے بعد رابطہ کرتا ہے جاری ذکر اب میں شروع کروں گا بہتر نہیں کرے گا کب شروع کروں آپ نہیں شروع کروں گے نہیں شروع کرو اسے جاری سے مجھے نہیں کرتے ہیں میں نے کہا آپ نے تین دن کیا نا تو ہر دن کپڑے پھاڑے ہوئے جذبہ رہے ہوگی تو فیض کی جگہ فیوز ہو جاؤ گے تو فیض چاہیے کہ فیوز چاہیے صبح اللہ لا لا لا إله إله إله إلا إلا إلا الله الله الله